السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور ایٹی فور پہلے میں عربی حدیث پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ کرتا ہوں آج الگ سے عربی حدیث نہیں آئے گی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لمن لا له ولا علی لمن لا طهور له ولا دين لمن لا له انما موضع من الدين ملا كموضع مودمن من الجسد الحدیث رواہ ترجمہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو امانت دار نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں نماز کا درجہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے یعنی جیسے سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح نماز کے بغیر دین بھی باقی نہیں رہ سکتا یہ حدیث تبرانی اور ترغیب میں ہے اس کے لیے نمازوں کا اہتمام کریں آج کل ہماری نمازیں بہت سستی ہو رہی ہے نمازوں میں غفلت نہ برتیں علامہ اقبال نے کہا ہے جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی جو میں سر بسجدہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سدا جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں دل کے اندر دنیا کے بت بھرے ہوئے ہیں مال کی محبت بھری ہوئی ہے یہ تجھے نماز میں کیا ملے گا اس لیے سجدہ اللہ کے سامنے کرے تو یہ یقین کے ساتھ کریں حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ بندی سجدہ کرتے ہیں تو رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان کرتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے یعنی یہ اگر یقین و استحظار ہو کہ میں سجدہ کر رہا ہوں اور دونوں قدم میرے دائیں بائیں ہیں میرے ہاتھوں کے تو کتنا مزہ آئے گا یعنی یہ سمجھ لو کہ آپ کے ہاتھ اللہ کے قدم پر ہوتے ہیں کتنی بڑا مزہ آئے گا اس لیے اس استحظار کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں آج میرے ساتھ ایک دعا پڑھ لیجیے آپ ربنا تقبل منا ان کا العلیم یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جب بیت اللہ بنا رہے تھے یہ جو جملے میں نے پڑھوائے ہیں آپ کو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں اور قرآن کی یہ دعا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو ان کے محنت کو اللہ نے قبول کر لیا اور بیت اللہ کی آبادی کا اللہ نے فیصلہ کر دیا دیکھو کتنا آباد ہے حرم شریف اس لیے یہ دعائیں پڑھنے کا بھی گاہ اہتمام کریں پڑھیے میرے ساتھ ربنا تقبل منا ان کا السمیع العلیم اے ہمارے پیارے رب ہماری اس محنت کو قبول فرما بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے یہ امیجز بنا کر آپ کو دے دیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ان سبقوں کو بھی اللہ قبول فرمائے آمین آمین آپ بھی آمین کہیے میرے ساتھ کسی کی آمین لگ جائے گی بیڑا پار ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین